Oh, my Yeah. ہیں سارے جہانوں کے پالوں جب تک وہ نہ چاہیں تم نہیں چاہتے یہ تو میں نے ترجمہ کیا حال کا اب مستقبل کا ترجمہ کرو تم نہیں چاہ سکتے آئندہ یہاں تک کہ سارے جہانوں کے پالن ہار چاہیں تب تم جا سکتے ہو ان کے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے مسلمان فرقوں میں اس مسئلے میں جگڑا رہا غیر مسلموں میں نہیں مسلمان پھرتے جن میں سے اہل حق صرف اہل سننا و جمع آئے ان کے علاوہ جو دوسرے پھرتے ہیں مسلمانوں میں وہ سب گمراہ ہیں کوئی ایک والد گمراہ ہے کوئی ایک ہاتھ گمراہ ہے کوئی سو ہاتھ گمراہ ہے مسلمان فرقوں میں ایک مسئلے میں اختلاف وہ یہ ہے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے جیسے اینٹ پتھر مجبور ہیں جہاں ڈالو پڑ جائیں گے اٹھا کے دوسری جگہ دن تو دوسری جگہ پڑ جائیں گے جیسے اینٹ پتھر جماعدات مجبور ہیں ایسے انسان مجبور ہے یا مختار ہے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ایک فرقہ ہے اب کوئی اس نام کا باقاعدہ فرقہ تو نہیں رہا مگر اس خیال کے لوگ یقیناً ہوں گے اس دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اچھی چیز بھی بری چیز بھی ایک حدیث شریف میں ہے کہ تعاون پلیک بنی اسرائیل پر ایک بہت گندا خراب عذاب نازل ہوا تھا اس عذاب کا بقیہ یہ تعاون ہے پلیک جو زمین میں ہے کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہو کہ جو کچھ پیدا ہو جاتا ہے اس دنیا میں ایک مرتبہ اچھا یا برا وہ ختم نہیں ہوتا بس یہ فرقہ جو اسلامی تاریخ میں جبریہ کہلاتا ہے اس نام کا تو اب کوئی فرقہ نہیں رہا مگر اس کے جراثیم اب بھی ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا مجبور محض ہے ایک پتھر جماعتات کی طرح سے جیسے مردہ زندوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا زندے یوں بولتے تو یوں پلٹ جائے گا یوں بولتے تو یوں بلٹ جائے گا اسی طرح سے انسان دست قدرت میں ہے دست ہاتھ اینڈ اور قدرت مانے طاقت قدرت اللہ کی طاقت انسان اللہ کی طاقت میں دست قدرت میں اللہ جی جگہ پلتے انسان مجبورے میں ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جانوروں کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں نباتات زمین میں سے جو چیزیں گھاس وغیرہ اگتی ہیں ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں اسی طرح جماعتات پتھر پہاڑ کوئی جزا و سزا نہیں کیوں ان کا کوئی اختیار نہیں جب اختیار نہیں تو جزا و سزا کیا بینس دودھ دیتی ہے صحیح تو کوئی سواب نہیں ملے گا اسے بینس کسی کو اپنے پیروں میں کچل دے کوئی سزا نہیں ملے گی جیسے اختیاری اب آتا تو جمع کرتا ہے اختیاری ایسا ہی انسان بھی مجبور ہے محض لہذا جو چاہو کرو کوئی جزا ہو سزا نہیں انسان کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں اللہ میں یوں کرتے ہیں تو اچھا ہی یہاں کرتا ہے یوں کرتے ہیں تو برائی یہاں کرتے ہیں اللہ میں یہاں کرواتے ہیں انسان خود کچھ نہیں کرتا پہنچانا چاہتے ہیں یہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ انسان مجبور محض ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اچھائی بھی وہ کرواتے ہیں برائی بھی کوئی شخص اینٹ اٹھا کر کے اونچے تاپ میں رکھتے تو اینٹ اپنے اختیار سے تھوڑی اونچے تاپ میں گئی کوئی شخص اسی اینٹ کو اٹھا کر پکانے میں بیٹھتے کا کیا قصول ہے اسی طرح سے انسان اچھائیاں کرے یا برائیاں کرے انسان کا کوئی قصول نہیں ہے انسان بس تو قدرت میں ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرو آپ جزا و جزا یوتھ اس کے دل مقابل ایک دوسرا فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں انسان اپنے افعال اختیاریہ کا کامل اختیار رکھتا کمپلیٹلی اختیار رکھتا ہے بلکہ انسان اپنے اختیاری افعال کو خود پیدا کرتا ہے وہ خود خالق ہے پیدا کرنے والا ہے یہ اس کے مقابلے میں یہ فرقہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی نہیں اس نام سے یہ فرقہ نہیں ہے اس فرقے کا نام تھا معتزین اب وہ فرقہ اس نام سے تو نہیں ہے مگر اس کے جراثم آج بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کے دو قسم کے افعال ہیں ایک اضطراری ایک اختیاری اضطراری جیسے راشا ہو جاتا ہے تو ہاتھ ہلتا رہتا ہے یہ جو حرکت ہو رہی ہے تو اللہ پیدا کرتا ہے انسان نہیں پیدا کرتا لیکن جو اختیاری افعال ہیں آدمی اپنی مرضی سے جو کام کرتا ہے ان افعال کو انسان خود پیدا کرتا ہے موت اللہ یہ کہتے ہیں انہوں نے توڑ کیا ان کا جب کرنے آتا ہے آدمی تو اعتدال پر نہیں رہتا تو جو کہے گا مجھے اس کا الٹا کہنا ہے ہمیشہ قاعدہ ہے رکھو کو مقابلے میں جو بات کہی جاتی ہے اس میں اعتدال نہیں رہتا مثال لو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خوراکیوں کے بدعتیوں کے خلاف کام کیا تو علامہ کے کام باتوں میں اعتدال نہیں رہا افراد و تفریح میں مبتلا ہو گئے لوگ ایک مرتبہ میں راجستھان کے دورے پر تھے حضرت مولانا سید آساد مدنی قدر ساسی روح بھی تھے ہم ان کے ساتھ تھے وہ ہمارے بڑے تھے تو چلتے چلتے ایک رات ہم نے اجمیر میں گزاری کسی کے مہمان بنے اجمیر بڑا شہر ہے بہت مسجد ہے نماز تجربی پڑی پھر ہم مزار پر حضرت خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم چلے گا اس لوگ فاتحہ پڑھا تو حضرت مولانا تو بار بار وہاں گئے تو میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو حضرت نے مجھ سے کہا کوئی کچھ بولے جواب مت دیجیے یہ نصیحت کر دی کوئی کچھ بولے جواب مت دیجیے خیر ہم گئے تو دروازے پر پھول بیچنے والے ہیں طرح طرح کے پھول بیچنے والے انہوں نے سارا پھول لے جاؤ پھول لے جاؤ نیچے دیکھ کر چپ چاپ چلے جب ہم نے پھول نہیں دیے تو انہوں نے کہا چوبیس نمبر چوبیس نمبر چوبیس نمبر یہ وہاں بھی کا ترجن نمبر اب جب او اس سے حروف کے نمبر متعین تو واو چھوٹا ہا علی با ریا ان کے نمبر چوبیس بنتے ہیں تو چوبیس نمبر یعنی وہاں بھی بہت زور سے چوبیس نمبر ہم نے کوئی جواب نہیں کیا آئی چپکے سے چلتے رہے آگے جوتے نکالنے کی جگہ آئی تو ہم نے جوتے نکالے تھے ایک آدمی نے جوتے رکھ لیے وہ تھا جوتے پیسے لے کر کے کی نگرانی کرتا تھا اب ہم گئے اور حضرت خواجہ خود شاعری روحو کے مزار پر گئے کمرہ اس کمرے کے اندر مزار ہے مانا تھے کونے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا میں دوسری طرف کھڑا ہوا میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا مگر وہاں جو طوفان بدتمیزی دیکھا میں نے کوئی سینڑوں دسیوں آدمی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کرتے خواجہ دے دے خواجہ دے دے کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں پر اس کے دائرے کے اندر لوہے کا کٹھیڑا ہے اس کٹھیڑے کے اندر ایک پاور کھڑا ہے کوئی بچے کو لے آیا تو جھاڑو مارے گا سر پہ تین مرتبہ جاؤ کوئی پیسے ڈال رہا اندر کوئی کیا ڈال رہا ہے یہ سب طوفان بد دیکھ بھی میرا تو پڑھنے میں جی نہیں لگا تھوڑی دیر تو میں نے پڑھا پھر میں تو پڑھنے کو جی نہیں چلتا میں وہ چلی گیا ذہن چلا ہی میں کھڑا ہو مولانا فارض ہوں تو ہم چلے وہ تو آدھا گھنٹے تک کچھ پڑھتے رہے کونے میں کھڑے پھر جب وہ فارض ہوئے اور ہم دونوں نکلے تو میں نے مولانا سے کہا یہ جو صورت حال یہاں ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جو پٹی ہے ترکیہ شام عراق ایران یہ پوری جو پٹی ہے ہاں۔ ابن تیمیہ یہاں کے تھے اور وہاں خوراکات اور بدعات آج بھی ہیں یہ پوری پٹی گیوں ہے کوئی کام کرنے والا وہاں نہیں پہنچا تو میں نے حضرت سے مولانا سے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو ایسے ہی لوگوں سے سابقہ پڑا ہوگا جو ان کے قلم میں شدت آ گئی تو مولانا نے کہا اشد من ذالک اس سے زیادہ سخت حالات سے سابقہ کا پڑا خطر تو یہ لوگ کہتے ہیں مکہ جاؤ نہ جاؤ اجمیر جانا ضروری ہے اور سات مرتبہ اجمیر جاؤ گے تو حج کا سوا مل گیا اجمیر جانا ضروری نہیں کلیئر جانا ضروری ہے سالار مسعود غازی کے یہاں جانا ضروری ہے اتنی مرتبہ جاؤ گے تو اتنا حج کا ثواب ملے خبروں کی زیارت کو جانا ضروری اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے اور وہ یہاں تک بڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے اگر کوئی لمبا سفر کر کے آئے تو بیٹا آرام ہے اور میں نے خود ایک شخص کو مسجد نبوی کے سہن میں کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے گمبد فضرا کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہوئے میں نے خود سنا ہے کہ ہارا ہوا سنم الکبر سب سے بڑا حق تو یہ ہے اپنے اکثر کے بارے میں مجھے اشارہ کرتے تھا یہ وہی اتنے تعمیریا کے ماننے والا ہاضا ہوا سنم الکبر تو یہ جو ابن تیمی علیہ رہنما یہاں تک پہنچ گئے ٹکر ان خوراکیوں اور بجورتوں اور قبولیوں کے ساتھ ٹکر انہوں نے کہا خبروں پر جانا فرض ہے مکہ جاؤ نہ جاؤ اجمیر ضرور ضرور جاؤ ابن تیمیہ نے کہا کہ خبر پہ جانا حرام ہے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا دیا ہے ہمارے اکاڈی دارلوم دیوبند جب قائم ہوا اور دارال دیوبند سے جو آدمی تیار ہوئے ملک کے اور دنیا کے طول و عرض میں پھیلے تو ان کو بھی اسی طرح کے حالات سے دو چار ہونا پڑا تھا جو پورا ہندوستان بھی آگے میں نمک کے بقدر لوگ صحیح راہ پر تھے سارا ہندوستان نہیں بگڑ گیا تھا اور ساری ملت کبھی بھی نہیں تزال طائفة من تھا تم نے الفظا الارض لیکن وہ آٹر نمبر کے بقل میں رہ گئے تھے سارا ہندوستان خرابی بدتی ہو گیا تھا اپنے اکابر نے ان کے خلاف کام کیا لیکن دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ اس کے اس کی دعوت میں اعتدال ہے وہ مقابلے کی وجہ سے مسائل نہیں بگاڑتا ٹھیک ہے ہمارا ایک جماعت کے ہاتھ ٹکر ہے مقابلہ ہے ہمیں اس کا رد کرنا ہے مگر مسئلہ ہم نہیں بگاڑیں گے مسئلہ مسئلہ رہے گا چاہے اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو مگر ہم مسئلہ نہیں بگاڑیں مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ ٹکر دیں گے ان کا رد کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ بگاڑ کر نہیں بگاڑیں گے اس کا نام ہے اعتدار یہ علماء دیوبند کا ایک خاص انتظار ہے کہ ان کے ان کی دعوت میں اعتدال ہے دعوت دین کی طرف دیتے ہیں لیکن مقابلے اور ٹکر کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں بگاڑتا چنانچہ علماء دیوبند کی رائے یہ ہے کہ آپ اپنی بے شمار ضروریات کے لیے ساری دنیا کا سفر کرتے ہیں اگر کوئی کسی مزار پر حاضری دینے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے سال ثواب کرنے کے لیے چاہے وہ مزار اپنے ماں باپ کا ہو رشتہ داروں کا ہو استاد کا ہو عام مسلمانوں کا ہو اولیاء کا ہو سید الاولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار ہو اس مزار کی زیارت کے لیے جائے تو جائیے جب آپ تجارت کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں دوست احباب سے ملاقات کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں سیر و تفریح کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں تو کسی مزار کی پھر فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے اور اللہ ابن نے رحمت اللہ علیہ نے جو مزارات کے لیے سفر کو حرام کہا حتیٰ کہ حضور کی خبر کے لیے بھی سفر کو حرام کہا انہوں نے دلیل میں جو حدیث پیش کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام و مسجد الح و مسجد بیت المقدس اونٹ پر کجاوے مضبوط نہ باندھے جائیں اونٹ پر سفر کرنا ہوتا ہے جنگل میں چارہ لینے دے تالاب پر پانی پلانے دے تو کاٹھی نہیں باندھے کجاوا نہیں باندھیں گے ننگے پیٹ پہ بیٹھ کر کے جائیں تھوڑا سا سفر کرنا پر وہ لمبا سفر کرنا ہے دس بیس میل کا تو کاٹھی باندھیں گے بغیر کاٹھی کے نہیں بیٹھیں گے کاٹھی باندھیں گے کجاوا باندھیں گے مگر اس کا کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں باندھیں گے اس کو نیچے سے رسیاں لے کر اس کو مضبوط باندھنا پڑتا ہے تو بہت زیادہ مضبوط نہیں باندھیں گے لیکن بہت لمبا سفر کرنا ہے تو پھر کجاوا بہت مضبوط باندھنا پڑے گا کیونکہ یوں یوں یوں چلے گا اور لکڑی کجاوے کی ہلے گی تو اس کی پیٹ زخمی ہو جائے گی تو فرمایا کہ کجاوے مضبوط نہ باندھے جائیں تو شکر بے حال یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف ان کے لیے آپ لمبے سے لمبا سفر کر کے امریکہ سے سفر کر کے آ سکتے ہیں ایک مکہ کی مسجد حرام ایک مدینہ کی مسجد نام اور ایک فلسطین کی بیت المقدس ان تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اگر کتنا ہی لمبا سفر کر کے آپ آئے ہیں تو آ سکتے ہیں یہ حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے ابن دہنیا کہتے ہیں کہ بس ان تین مسجدوں کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے لمبا سفر کر کے جاؤ قبر پر سلام عرض کرنے کے لیے نہیں مگر اپنے بزرگوں نے یہ کہا کہ اس حدیث کا تعلق مسجدوں سے ورنہ تو آپ علاج کرانے کے لیے بیمار کو لے کر امریکہ نہیں جا سکتے آپ نوکری کرنے کے لیے لمبا سفر نہیں کر سکتے آپ دوستوں کی والدین کی زیارت کے لیے لمبا سفر نہیں کر سکتے یہ یہ یہ سب لمبے سفر ختم ہو جائیں گے آرام ہو جائیں گے اگر یہ حدیث لوگ ہیں تو پھر تو تین مسجدوں کی طرف سفر کے علاوہ اور زبر ممن جبکہ اتنے بھی یہ نہیں کہتے وہ صرف قبر اطہر پر سلام کرنے کی سلام درود و سلام بھیجنے کی نیت سے لمبا سفر کرنے کو حرام کہتے ہیں اور باقی مقاصد کے لیے جائز کہتے ہیں تو حدیث آپ نے اپنے عقابی لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حدیث شریف کا تعلق مسجدوں سے دیگر اسفار سے اس کا تعلق نہیں اور حدیث حدیث کی شرح کرتی ہے مسنت احمد میں روایت ہے لا رحاله الى الى مسجد ما الا مساجد مسنت احمد میں روایت ہے کہ سواری کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو مضبوط جواب باندھیں ہیں دنیا کی کسی مسجد کی طرف صرف ان تین مسجدوں کی طرف آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے اور نہیں کیوں دنیا کی سب مسجدیں برابر برابر ہیں کسی مسجد میں کوئی فضیلت نہیں اور ان تین مسجدوں میں فضیلت ہے یہی تین مسجدیں نبیوں نے قائم کیے ہیں اور نبیوں نے اس میں زندگی پر نمازیں پڑھی ہیں دنیا میں ایسی اور کوئی مسجد نہیں ہے کہ جس جس کو نبی نے قائم کیا ہو اور نبی نے زندگی پر اس میں نماز پڑھی ہو ایسی اور کوئی مسجد نہیں ایک تو مسجد حرام مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم پھر خود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اس کا حج کیا دوسرے انبیاء بھی اس کا حج کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے تیرہ سال تک وہاں نماز پڑھی اور وہاں مجموعہ لاکھوں میں اور جماعت میں مجموعہ جتنا بڑا ہوتا ثواب بھی بڑھتا ہے اس لیے مسجد حرام میں فرض نماز پڑھنے کا جماعت سے فرض نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز ہے فرض نماز اور وہ بھی جماعت سے اگر کوئی وزیر حراب میں فرض نماز کا پڑے یہ ثواب نہیں نفلیں پڑھنے کا یہ ثواب نہیں فرض نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا ثواب ایک لاکھ اور مسجد نبوی میں حضور نے قائم کی اور دس سال حضور نے اسی میں نماز پڑھی کوبا ایک گاؤں تھا اب وہ مدینہ میں آ گیا وہاں جو مسجد ہے وہ بھی حضور نے قائم کی ہے اور حضور نے پندرہ دن وہاں مسلسل نماز پڑھی ہے اور پھر گاہ بگاہ نماز پڑھی ہے تو چوتھے نمبر پر اس کا ذکر آتا ہے لیکن اس کے لیے مستقل سفر کرنے کے لیے مسجد کوبا میں نماز پڑھنے کے لیے زامبیا سے کوئی سفر کر کے جائے نہیں وہ مسجد نبوی کے تابع کی آپ مسجد نبوی میں پہنچے اب جائیے وہاں لیکن یہاں سے مستقل اس کا سفر نہیں کریں گے صرف تین مسجدوں کا تو مسجد نبی حضور نے قائم کی زندگی میں حضور نے نماز پڑھی اور اب بھی حضور اسی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں تیسری مسجد بیت المقدس ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی بنا رکھی پھر اس کی تکمیل کی داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام پھر تمام انبیاء بنی اسرائیل کا وہ قبلہ رہا وہ وہاں نمازیں پڑھتے رہے کہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل ایک لاکھ ہوئے ہیں اللہ جانے یہ صحیح ہے یا مبالغہ کہتے ہیں اور مجموعہ بھی وہاں تیسرے نمبر جتنا مسجد حرام میں مجمع ہوتا ہے اس کا چوتھائی مسجد نبی میں ہوتا ہے اور اس چوتھائی کا چوتھائی بیت المقدس میں ہوتا ہے تو بیت المقدس میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب مسجد نبوی میں صحیح حدیث میں ایک ہزار نمازوں کا ثواب آیا کہ بخاری میں حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اور ایک دوسری حدیث ہے جو کچھ صنعت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے وہ سمہودی رہے مب اللہ نے وفا الوفا میں وہ حدیث ذکر کی کہ مسجد نبوی میں ثواب پچاس ہزار نماز وہاں ایک لاکھ یا پچاس ہزار اور بیت المقدس میں پچیس ہزار یہ حدیث ضعیف ہے اور اعلیٰ درجے کی جو صحیح ہے وہ ایک وہاں ایک لاکھ اور مسجد نبی میں ایک ہزار اور یہی حضرت حدیث مسجد نبی کے اوپر دیوار پر لکھتی ہوئی تو یہ تین مسجدیں پوری روئے زمین پر وہ ہیں جو نبیوں نے بنائی نبیوں نے ان میں مسلسل نمازیں پڑھی اس لیے ان میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں اس کے علاوہ دنیا کی سب مسجدیں برابر برابر ہیں دہلی دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی لوگوں نے فضیلتیں گڑھ رکھی اچھا۔ اور جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ دہلی کی جامع مسجد میں پڑھنے کا فضیلتیں گڑھ رکھی اور سارے ہندوستان سے لوگ جمعۃ الوداع آخری جمعہ جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں اور جمعرات کو آپ اگر جائیں گے تو اندر کا حصہ پل ہو گیا وہ اندر جا نہیں سکتی جگہ نہیں اور جمعہ کے دن تو جو آئے گا وہ سڑک پر پڑے گا اندر مسجد تو پل ہو جاتی ہے جمعرات کو سارے ہندوستان کے لوگ آتے ہیں یہ غلط ہے دہلی کی جامع مسجد کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ایک بادشاہ نے بنائی تھی اللہ کے فضل سے وہ قبول ہوئی خوب نمازی وہاں ہوتے ہیں تو مسنت احمد کی روایت سے معلوم ہوا کہ حدیث کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہر سفر کے ساتھ تعلق نہیں بہرحال میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ کوئی شخص اہل حق جب کسی پھرتے کے ٹکر میں کام کرتے ہیں تو اعتدال باقی نہیں رہتے اور علماء دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی دعوت میں ہمیشہ اعتدال رہا وہ حد سے آگے نہیں نکلتے مسئلہ مسئلہ ہے اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا ہم کہتے ہیں مزارات کے پر فاتحہ پر نہیں جا سکتے تو بی جے پی کہتے ہیں دیوبند کا فتوا جا سکتے چلو تو ہمارے ہمارا کام کا نقصان ہوگا ہوگا ہوگا مگر مسئلہ مسئلہ ہے اسے ہم نہیں بگاڑے اور اللہ ابن تیمیہ تعینیاں رہے نے مقابلے کی وجہ سے مسئلہ بھی گڑا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک فرقہ نے تو یہ کہا کہ انسان اینٹ پتھر کی طرح محض میں اس کی ٹکر میں موت نے کا نہیں انسان اپنے اب اختیاری افعال زیادہ تر ہمارے کام ہمارے اختیار سے ہم سو گئے اب ہاتھ ہی لے یہ غیر راشا ہو گیا ہاتھ ہل رہا ہے یہ غیر اختیاری ایسے افال تو نکال دو اس کو تو اللہ پیدا کرتا ہے باقی نائنٹی نائن پرسینٹ کام جو انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے تو محتضہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے افال خود پیدا کرتا ہے اللہ نہیں پیدا کرتا وہ جو خود پیدا کرتا ہے زینا کرتا ہے تو وہ خود اپنا زینا پیدا کرتا ہے چوری ڈاکہ جھوٹ فریب دھوکہ سود وغیرہ وغیرہ جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اختیار سے کرے گا تو آخر میں مرغا بنایا جائے گا ڈنڈا بچے گا جیسے سزا ملے گی جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے یہ کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اپنے یہ افال اچھے افال وہ خود پیدا کرتا ہے جب وہ خود پیدا کرتا ہے تو قیامت کے دن کو لڈو ملیں گے ثواب ملے گا یہ فرقہ یہ کہتا ہے یہ فرقہ یہ کہتا ہے یہ دونوں فرقے افراد و تفرید میں مبتلا ایک حد سے آگے نکل گئے افراد ایک پیچھے رہ گئے ہیں تفرید تفرید پیچھے رہ جائے یہاں جس پوائنٹ تک پہنچنا چاہے اس پوائنٹ تک بھی نہیں پہنچا پیچھے رہ گئے اس کا نام تفریح اور ایک کو جس پوائنٹ پر جا کر رک جانا چاہیے اس پوائنٹ پر نہیں رکا آگے بڑھ گیا یہ ایک ہے صحیح مذہب کیا ہے صحیح مذہب وہ ہے جو شاید قریبا میں آیا کسی کو سمجھنا یہی اپنی سننا اور جماع کا مذہب ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا اللہ فرماتے ہیں تم جو چاہتے ہو یہ چاہنا ہمارا ایک ٹیلنٹ یہ تمہارا چاہنا وجود میں کب آتا ہے جب اللہ چاہے یعنی تمہارا چاہنا اللہ کے چاہنے کے تابع ہے چاہنا ہمارا ایک فیل ہے اسی طرح سے سارے افعال اچھے اور برے وہ سب اللہ کی قدرت کے ماں ہیں سب افعال کے خالق اللہ ہیں پیدا کرنے والے اللہ ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں مگر اللہ وہ افعال کب پیدا کرتے ہیں جب انسان ان افعال کے کرنے کی کوشش کرے کوشش کرے تب اللہ وہ افعال پیدا کرتے ہیں بس انسان کمپلیٹلی مختار نہیں ہے بھی مختار ہے جب انسان ارادہ کرے کام کا کسب کرے چاہے اس حد تک اختیار ہے یہ نہیں کمپلیٹلی ہول اختیار نہیں کیوں قادر مطلق صرف اللہ ہے اگر انسان کو اس کے اپنے کسی فیل کا ایک کام کا کمپلیٹلی اختیار ہو جائے تو تو خدا بن گئے قادر مطلق تو اللہ ہے اور تو قادر مطلب ہی نہیں اور جب اس بندے کو کوئی ایک چلو ایک ہی کام سمجھو اسے کرنے کا کمپلیٹلی اختیار ہے اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں اللہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جو چاہے کر یہ جو اللہ ہو گئے قادر مطلق ہو گئے لہذا انسان کا کوئی عمل اللہ کی قدرت سے باہر نکل نہیں سکتا قادر مطلق ہوئی بس جب قادر مطلق ہوئے ہیں تو پھر انسان کو اس کے کاموں پر جزا و سزا کیوں اس لیے کہ انسان کا بھی تھوڑا اختیار ہے جزوی اختیار ہے پارشیلی اختیار ہے جی۔ اور جزا و سزا کے لیے اتنا تھوڑا سا اختیار کافی ہے کمپلیٹلی اختیار ضروری نہیں یہ عائدہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے کہ جزا و سزا کے لیے کامل قدرت ضروری نہیں ہے جزوی قدرت کافی ہے یہ کیا ہوتا ہے جزوی قدرت تھوڑی سی قدرت معمولی قدرت آخری درجے کی قدرت نہیں یہ دو باتیں کیسے جمع ہوں اگر علی کر رم اللہ تعالی وجہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں جو کام کرتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں یا میں مجبور ہوں یہی مسئلہ پوچھنے آیا کہ میں جو کام کرتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں یا مجبور ہوں تو حضرت نے فرمایا تم اپنے اختیار سے بھی کرتے ہو اور مجبور ہو تو اس نے کہا یہ کیسے حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا ایک پیر اٹھا لو اٹھا لیا دوسرا اٹھا لو کہنے کے دوسرا کیسے اٹھا لو حضرت نے فرمایا دیکھو یہاں تک تمہارا اختیار تھا تم کھڑے ہو گئے ایک پیر اٹھا لیا اب دوسرا نہیں اٹھا سکتے مجبور ہو یہ اسی مثال دے کر اس بندے کو سمجھایا کہ اسی طرح سے انسان اپنا ہر اختیاری کام میں ایک حد تک اختیار رکھتا ہے آخر بھی اپنے اختیار نہیں رکھتا یہ جو ایک حد تک اختیار رکھتا ہے اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ تصویر کا اختیار رکھتا ہے اور آخری اختیار یعنی خلق کا اختیار نہیں رکھتا آخری شیرا اللہ کے پاس ہے اور ہونا چاہیے جی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہی کا اشیاد ہے عرب تو ربی بے پسل آزائن میں نے میرے پروردگار کو پہچانا اس طرح کہ میں جو کام کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہوں نہیں کرتا ایک کام کرنے کا میرا پختہ ارادہ میں نہیں کر پاتا ایسے اسباب و حالات پیدا ہو جاتے جو میں نہیں کرتا تو میں سمجھا کہ میرے ارادوں سے اوپر کوئی طاقت ہے جو میرے ارادوں کو جس طرح سے چاہے پھر بھی قرآن کریم میں ہے ان اللہ یہود بین المرء وقلبی اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں یہ کسی آڑ بننا نہیں دل جو چاہتا ہے کرنا اللہ چاہے تو انسان کرے گا وہ کام اللہ نہ چاہے تو انسان کام نہیں کر سکتا ہے آڑ بننے کا یہ مطلب یہی مضمون اس جگہ پر بھی ہے دوسری جگہ پر بھی قرآن میں آیا ہے کہ چاہنا یہ بھی تو ایک فیل ہے ایک عمل ہے وہ بھی اختیاری عمل ہے انسان کا اختیاری عمل ہے مگر یہ بھی اللہ کی قدرت کے ماتحت اللہ کے چاہنے کے ماتحت ایک حد تک انسان چاہ سکتا ہے آخری حد تک نہیں چاہ سکتا دلیل موٹی سی دلیل ہے اگر انسان کا ایک حد تک چاہنے کا اختیار بھی نہیں ہے تو ایک پتھر پھر گاس پوچھ اور انسان میں اور بھینس میں کیا فرق ہو ہر آدمی فرق جانتا ہے ایک بھینس کوٹے سے پوچھتی ہے اس کے پیروں میں بچہ آ کر کچل جاتا ہے بھینس کوٹی تو نہیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں اور لوگ ڈنڈے لے کر آتے ہیں بجاتے بجاتے ہیں تو تھوڑی دیر تو لوگ کاموں رہتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ کچل دیا ہے تو غصے میں ہیں لیکن جب حد سے زیادہ ماریں گے تو لوگ خود کہیں گے بھائی کتنا مارو گے جانور ہی تو ہے کوئی یہ نہیں کہا کورٹ میں لے جاؤ جیل کو پھانسی دلو کوئی نہیں کہا اور انسان کی گاڑی کے پہیے میں نادانی کبھی سے کوئی بچہ آ کر کچل جائے تو زندگی پر یہ کاٹا دل سے نہیں نکلے کہ سے کیا ہو گیا تو جان بوجھ کر کرے تو تو پوچھنا ہی کیا اور ہمارے ہندوستان میں تو لوگ اس گاڑی والے کو وہیں ڈھیر کر دیں گے جیسے بچے کو پوچھنا چل تجھے ہم بھی کورٹ میں مسئلہ نہیں لے جانا پڑتا لیکن جہاں یہ لوگ سمجھدار ہیں وہ فورن کہتے بچے جب آپ سے اس کم وقت کو کورٹ ملے یا پھانسی ملو معلوم ہوا کہ ہم خود اپنے افعال میں اور بھینس کے افعال میں فرق تو کرتے ہیں یہ فرق کہاں سے آیا ہے انسان ایک حد تک اختیار رکھتا ہے بھینس نہیں اختیار رکھتا یہ جو ایک حد تک ہم اختیار رکھتے ہیں یہی جزا و سزا کی آخرت میں بنیاد بنے گی بھینس نے بچہ مار دیا اس کو کوئی جزا ہو سزا نہیں ہو تو ہمارا ہر فیل ایک حد تک ہمارا اختیار ہے اسی کو کش کہتے ہیں مگر اس کا آخری سیرا اللہ کے پاس اگر آخری سیرا بھی ہمارے پاس ہو اور ہم اپنے افعال کو خود پیدا کرنے پر قادر ہوں تو اللہ بھی خالد ہم بھی خالد اللہ ایک خالد ہم کروڑوں خالد ہم نے اور اللہ میں کیا فرق ہوا اس لیے قرآن نے یہ عقیدہ بتلایا ہے اس آیت میں کہ تمہارا چاہنا جو پھیل ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے کے ماتحت ہے مگر تمہارا چاہنے کا ایک حد تک اختیار آخر حد تک اختیار نہیں ہے واخر ادا سبحان